حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ فرماتے اور جن بھی ہوتے تو سونے سے پہلے نماز والا وضو فرما لیتے تھے سنن نسائی حدیث نمبر دو سو انسٹھ